عرض کی اے میرے رب میرے لڑکا کہاں سے ہوگا میری عورت تو بانجے ہے اور میں بڑھاپے سے سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ گیا